حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاں سے نہ کھایا کرو کیونکہ شیطان بائیں ہاں سے کھاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو اڑسٹھ